حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آیت کریمہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا رب ہم سے ہمارے مال مانگتا ہے تو آپ گواہ رہیں کہ میں نے اپنی اریحا والی زمین اللہ کے لیے دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اپنے قرابت داروں میں تقسیم کر دو چنانچہ جی انہوں نے اسے حسان بن ثابت اور عبی بن قاب رضی اللہ عنہما میں تقسیم کر دیا امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے انصاری محمد بن عبداللہ سے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نصب یوں ہے ابو طلحہ زید بن سہل بن اسود بن حرام بن عمر بن زید منات بن عدی بن عمر بن مالک بن نجار اور حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نصب اس طرح ہے حسان بن ثابت بن منظر بن حرام ابو طلحہ اور حسان دونوں تیسرے باپ یعنی پردادا حرام پر جمع ہوتے ہیں اور ابئی رضی اللہ تعالیٰ کا نصب یہ ہے ابئی بن سید بن معاویہ بن عمر بن مالک بن نجار عمر بن مالک ان تینوں کو جمع کرتا ہے یعنی حسان ابو طلحہ اور ابئی کو انصاری نے وضاحت کی کہ ابئی اور ابو طلحہ میں چھٹے باپ میں جا کر رشتہ جڑتا ہے سننے ابو داود حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو نواسی